ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کا ہے بہت سی ناانصافی کرنے والوں کی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی پھر آخر کار انہیں پکڑ لیا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے سامعین اب نایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قیامت کے دن کی مقدار کا بیان اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ ملحد کفار اللہ کو اللہ کے رسول کو اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والے آپ سے اے نبی عذاب طلب کرنے میں جلدی کر رہے ہیں کہ جلد ان عذابوں کو کیوں نہیں برپا کر دیا جاتا جن سے ہمیں ہر وقت ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے چنانچہ وہ اللہ سے بھی کہتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے سنگ باری کر دیجئے یا کسی طرح کا دردناک عذاب بھیج دیجئے کہتے تھے کہ حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا معاملہ صاف کر دیجئے اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کا وعدہ اٹل ہے قیامت اور عذاب آ کر ہی رہیں گے اولیاء اللہ کی عزت اور اللہ کے دشمنوں کی ذلت یقینی اور شدنی چیز ہے اسمعی کہتے ہیں میں ابو ابن اعلیٰ کے پاس تھا کہ ابن عبید بدعتی آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو عامر کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف کرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں اس نے اسی وقت عذاب کی آیت تلاوت کی اس پر آپ نے فرمایا کیا تو عجمی ہے سن عرب میں وعدے کا یعنی اچھی بات کے وعدے کا خلاف برا سمجھا جاتا ہے لیکن ایعاد کا یعنی سزا کے احکام کا رد و بدل یا معافی بری نہیں سمجھی جاتی بلکہ وہ کرم و رحم سمجھا جاتا ہے دیکھو شاعر کہتا ہے فعنی و ان اوعت ہو اوعت ہو لمخلف و و منجز موعدی میں کسی کو سزا کہوں یا اس سے انعام کا وعدہ کروں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی دھمکی کا خلاف کر جاؤں بلکہ قطعاً ہرگز سزا نہ دوں لیکن اپنا وعدہ تو ضرور پورا کر کے ہی رہوں گا الغر سزا کا وعدہ کر کے سزا نہ کرنا یہ وعدہ خلافی نہیں لیکن رحمت و انعام کا وعدہ کر کے پھر روک لینا یہ بری صفت ہے جس سے اللہ کی ذات پاک ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک دن اللہ کے نزدیک تمہارے ہزار ہزار دنوں کے برابر ہے یہ بعتبار اللہ کے حلم اور بردباری کے ہے اللہ کو علم ہے کہ وہ ہر وقت ان کی گرفت پر قادر ہے اس لیے اجلت کیا ہے گو کتنی ہی مہلت مل جائے گو کتنی ہی رسی دراز ہو جائے لیکن جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ سانس لینے کی بھی مہلت نہ دیں گے اور پکڑ لیں گے اسی لیے اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے بہت سی بستیوں کے لوگ ظلم پر کمر کسے ہوئے تھے میں نے بھی ان سے چشم پوشی کر رکھی تھی جب مست ہو گئے تو اچانک گرفت کر لی سب مجبور ہیں سب کو میرے ہی سامنے حاضر ہونا ہے سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے ترمیدی وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقرا مسلمان مالدار مسلمانوں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے یعنی پانچ سو برس پہلے امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب رد علی الجہمیہ میں اس بات کو کھلے لفظ میں بیان کیا ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت مثل سور سجدہ کی آیت نمبر پانچ یدبر الامر من السماء الى الارض کے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کام کی تدبیر آسمان سے زمین کی طرف کرتے ہیں پھر اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں ایک ہی دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی ہے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ ایک نو مسلم اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کیا ہے اور ایک دن آپ کے رب کے نزدیک مثل ایک ہزار سال کے ہے جو تم گنتے ہو اللہ نے دنیا کی اجل چھ دن کی کی ہے ساتویں دن قیامت ہے اور ایک دن مثل ہزار ہزار سال کے ہے بس چھ دن تو گزر گئے اور تم ساتویں دن میں ہو اب تو بالکل اس حاملہ کی طرح ہے جو پورے دنوں ہو نہ جانے کب بچہ ہو جائے واللہ عالم اور اللہ ہی کو پورا علم ہے کہ فی الواقع قیامت کس دن قائم ہوگی